مقصد بیان چار مضامین کا اس اس بات بات رسالہ جہاد اللہ مضمون کے چار حصوں میں منقسم ہے اول حصہ بانوے تک آئی تک بانوے سے ایک سو ستہتر ایک سو ستہتر تک تیسرا حصہ ون سیون سے دو سو ترپن تک اور چوتھا حصہ دو سو چون سے آخر تک اول حصہ جو چھیانوے عید پہ مشتمل ہے اس میں تین افواح ہیں پہلا باپ آئی بیس تک اس میں بیس آیات ہے دوسرا باپ آئی اکیس سے انتالیس تک اور تیسرا باپ آئی چالیس سے چھیانوے تک اول باب میں سب سے پہلے الفلامین میں حروف مقدعات ذکر ہوتے ہیں آیتوں میں ترغیب دیا جاتا ہے قرآن کو اور اس کے بعد مومنین کے پانچ صفات ذکر ہوتے ہیں اول ایمان بغیر دوسرا اقامت سلاد تیسرا انفاق رسب اللہ چوتھا ایمان پہ کتب صحابیہ اور پانچواں آخرت پہ کرنا پھر اس کے بعد ان کا حکم دنیاوی اور حکم فروی ذکر کیا جاتا ہے تعالیٰ علام کر پہ ہے حکم دنیاوی ہے کہ دنیا میں یہ لفظ ہدایت پر ہے اور ان کا حکم اخروی ذکر کیا جاتا ہے اولا ساتھ آج چھ اور سات میں موضوع علیہ کا تفصیلی بیان ہوتا ہے ان کے صفات ذکر ہوتے ہیں کہ یہ زندگی ہے کسی صورت میں ماننے والے نہیں اور ان کا حکم دنیاوی ذکر ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ ضد پر اتر آئے تو اللہ نے ان سے فہم کے اسباب چھین لیے وہ ان سے واپس لے لیے جو کہ دیکھنا تھا سننا تھا اور حق میں سوچنا تھا اللہ تعالیٰ نے ان سے دنیا میں حق کے جو تین اسباب تھے فہم کے وہ واپس لے لیے اور آخر میں ان کے لیے عذابی علی تھی آیت نو سے سولہ تک ان آیات میں منافقین کا بیان ہوتا ہے منافقین کے دس صفات ان کا حکم دنیاوی اور حکم اخروی بیان ہوتا ہے ان کا حکم دنیاوی آیت سولہ میں ہمارا بےحد وما مما مدین اور ان کا حکم اخروی آیت دس میں ولوم ازامی ان کے دس صفات بیان ہوتے ہیں پہلا صفت ان کے قول اور میں تضاد ہے دوسرا صفت عیدوں کے پاس ہے تیسرا صفت عدم شعور اللہ تعالیٰ نے ان سے شعور بھی دی چوتھا صفت کہ ان کے دلوں میں مرض ہے منافقت کی پانچویں صفت کہ یہ ان لوگوں کے قول اور فعل میں تضاد فعل بھی جھوٹ کا ہے اور قول جو ہے وہ بھی جھوٹا ہے ان آیت نمبر گیارہ میں چھٹی صفت ان کی بیان ہوتی ہے کہ یہ لوگ کرتے تو فساد ہیں لیکن دعویٰ اصلاح تو کرتے ہیں کہ ہم اصلاح کرتے ہیں ساتویں صفت ان کی صحاب کرام کو بے وقوف کی نسبت کرنا کہ صحاب کرام بے وقوف لوگ ہیں انہوں نے توڑ پیدا کیا ہوا ہے آٹھویں صفت ان کی آیت چودہ میں کہ یہ لوگ منافق ہیں جب کافروں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں جب مومنوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں اور ان کی نوی صفت تھا کہ یہ لوگ مومنوں کے ساتھ استحصہ کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کا دسواں صفت فی تو مہون کہ یہ لوگ ہمیشہ حیران اور پریشان رہیں گے آج سولہ میں ان کی حکمت دنیا بھی بیان ہوتی ہے اور آیت سترہ میں آیت سترہ اٹھارہ اور انیس ان تین آیات میں دو مثال ذکر ہوتے ہیں مشرقین مکہ کی مثال ذکر ہوتی ہے آگ کے ساتھ اور آیت انیس میں آیت اٹھارہ میں ممبک کے ساتھ ان کا حکم یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے وہاں کے اسباب چھین دی ہے آیت انیس میں منافقین کی مثال ذکر ہوتی ہے بارش کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ اور آیت بیس میں تسلی دی جاتی ہے مومنوں کو اور تقویت اور تنقید دی جاتی ہے ان لوگوں کو جو قرآن سے اور دعوی توحید سے انکار کرتے ہیں اور اس میں یہ پہلا باپ